مسلمان تو نے گلے میں لاکٹ تو پہننا سیکھا ہے ذرا گلے میں میگزین بھی تو لگا کے دیکھ پھر دیکھ تیرے اندر کیسی بجلی آتی ہے کیسی طاقت آتی ہے کیسی شان آتی ہے اور تیرے وہ پانچ بھائی تھے جو کندہار میں ایک جہاز کو پکڑے ہوئے بیٹھے تھے تیری طرح کسی اسکول کالج میں پڑے ہوں گے مدرسے میں پڑے ہوں گے جسوند سنگھ بھی ان کے قدموں میں ڈھیر تھا انڈیا کا سیکٹری بھی ان کے پاؤں میں گرا پڑا تھا ساری دنیا ان کے پاؤں پکڑ رہی تھی اس لیے کہ جو تلوار آتا مدنی چھوڑ کے گئے تھے ان پانچ نے اس تلوار کو اٹھا رکھا تھا پاؤں میں پڑا تھا تو نے اپنے ہاتھ میں میوزک اٹھایا بلہ اٹھایا تو آج کافروں کے قدموں میں گرا پڑا